الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة قاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع کر قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج صدق الله العظيم رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين قرآن حکیم میں جو صورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک جو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں تقریباً مساوی ہوں اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی صورت تقسیم نہیں ہوتی پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے دیباچے کے ہے اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے تو اس کے بعد پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور پھر حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی ملٹیپل ہے تیرہ کا تیرہ کو پانچ سے ضرب دیں گے پیسہ بن جائے گا تو ایک آزادی جو ہے نسبت اس میں ہے سیڑھی بن رہی ہے ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ ایک گروپ پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی سات گروپ ہیں یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یکجا ہو گئے تھے دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھی سورہ توبہ پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کران ساد ہو گیا یہاں پر دو سعید چیزیں جمع ہو گئی قرآن حکیم کی صورتوں کی دو منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر اور سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا اور بکی مدنی سورتوں کے گروپوں کا بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر اور سورہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا وہی کرانوساد یہاں بھی ہو رہا ہے سورہ حجرات پر مکی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا لیکن وہ پانچواں گروپ ہے اور منزل بھی ختم ہوئی لیکن وہ چھٹی منزل ہے یہاں وہ برابر نہیں ہے وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یکجا ختم ہوا تیسری منزل تیسرا گروپ یکجا شروع ہوا یہاں سورہ کاف سے آگے یہ ایک منزل ہے اس کو حزب مفصل کہتے ہیں اور دوسری یہ کہ یہیں سے چھٹی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقع تک اس میں سات صورتیں جو ہے مکیات ہیں پھر سورہ حدیب سے لے کر سورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی ہیں اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے اور مدنی صورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ سورہ عمران سورہ نساء سورہ معدہ لیکن یہ کہ اگلا جو گروپ ہے وہ متوازن ہے دو صورتیں مکی دو مدنی سورہ انعام سورہ آراف مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے ساتواں گروپ وہ بالکل برعکس ہے پہلے گروپ کے کہ تقریباً سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے مدنی صورتیں دو تو وہ ہیں جو بال اتفاق مدنی ہیں آخر میں محمد باقی کے بارے میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن بہت کم ہے لیکن ادھر سے جب ہم چل کے آتے ہیں ادھر گویا کہ جو چھٹا گروپ ہے وہ متوازن ہے تقریباً سوا پارا جو ہے اور ایک پارا یہ بنتا ہے سوا پارا تقریباً سورہ کاف سے اور بلکہ ایک پارا سورہ کاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک اور ذرا سا ایک پارے سے زائد جو ہے وہ سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تحریر تک یہ بھی متوازن ہے پھر خاص طور پر اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں سورہ سے سورہ واقعہ سورہ قاف سورہ زاریات سورت الطور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمان سورت الواقعہ یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے یعنی عربی ادب کے اعتبار سے صوتی آہنگ کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں قرآن کا ڈیوائن میوزک چھوٹی چھوٹی آیتیں ردم ہے اور فلو ہے تیز الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جسے نگینے گڑ دیے گئے ہوں چنانچہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے سورت الرحمان جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورت الرحمان عروس القرآن یہ قرآن مجید کے دلہن ہے یہ صورت جو ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے فساد و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے ان میں سورہ کاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی جیسا کہ میں افراد کرتا رہا ہوں آپ سے بعض صورتیں منفرد ہے باقی چھ جو ہے وہ تین جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا کہ جیسے سورہ زاریات اور سورت الطور ایک جوڑا ہے پھر سورت النجم اور سورت القمر ستارہ اور چاند ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے یہ ایک جوڑا ہے پھر سورت الرحمان سورت الواقعہ یہ ایک جوڑا ہے آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سات کی سات صورتیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیں اب بسم اللہ کیجیے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو دو گروپس آ رہے ہیں مکی صورتوں کے بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی چار سال یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں یہ ابتدائی جو چار سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے اس میں نازل ہوں اور نمبر دو یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار آخرت کا انذار یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ضمن میں وہ انذار کا تھا تبلیغ کے ضمن میں آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا سورت العلق کی آیات سے پانچ آیات نازل ہوئی نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے اقرا بسم رب نظی خلق خلق علق اقرا و رب کل اکرم الزی الانسان ما قلم اللہ لیکن یہ کہ جب سورت المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی ساتھ اور میں سب سے پہلی کیا ہے یا المدثر قم فنزل اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اور خبردار کرو یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو بس بات ختم ہو گئی کوئی پوچھ گچھ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتابوں کا جواب دہی ہوگی you have to face the grand accountability of the day of judgment جواب دہی کرنی ہوگی حساب کتاب ہوگا امال کا اور اس کا پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے یہ ہے انذار اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں جن کے دلوں میں ایمان دل آخرت نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات لیکن جانتا ہوں ثواب پر طبیعت ادھر نہیں آتی آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو اسی وجہ سے بالآخرت یو کی نون آخرت کے لیے صرف لفظ ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا آخرت پر ان کا یقین اس لیے کہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے بھی تبدیلی لاتی ہے تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے یہ کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکو کے اندر بھی آپ کو تمام امباؤ رسول مل جائیں گی وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں لیکن یہاں جو دور ہے وہ ہے انذار آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے پہلے سعود سعود والقرآن قرآن ذکر یہ ہم پڑھ چکے تیئیسویں پارے میں قاف والقرآن قرآن تیسری آئے گی انتیسویں پارے میں نون والقلم قلم و یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی بڑی شان والے قرآن کی اس سے آگے محضوف مانگیے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا و قرآن الحکیم ان نقل لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر بل عجیب الجاہ منظر فقال القافر ہاضا شعین عجیب کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا منظر امداد سے فقال حاضہ عجیب تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ایزا و کنہ تو رابا کیا جب ہم بڑھ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے سارے کرجم بعید یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے قد نام ما تنقص الارض منهم بڑا شہانہ انداز ہے یہاں ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا کھا جائے گی اس کی کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی بھائی ننا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے محافظ خانہ موجود ہے سب کے اعمال موجود ہیں اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں وہ علمیین میں ہے یا سجین میں ہے وہ تو وہاں ہے تو یہ تو ایک جسم ہے جو ہاتھ سے آیا تھا انہا وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اثاث کارنامہ ہے ان کی جو زندگی ہے ان کی ارواح ان کی جانیں وہ ہمارے پاس ہیں اعمال نامے ہمارے پاس ہیں بلکہ جب بالحق میرے لمبا جا ہو لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا فہم فی امری مریض اب وہ ایک بڑی ہی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائی جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت کمی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے اگر تو یا کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الرٹ اپ چل رہا ہے کوئی نہ نظام ہے یہاں کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے رام کی لیلا ہے تو تو بات اور ہے لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے تو دلیل تو کمی ہے لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ہے وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاقت پر طبیعت ادھر نہیں آتی اتنے پورے ہو چکے ہیں فسق اور کھجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایسے کے زمانے میں دی کیج آئی آئی دیز بار انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں اس وقت کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے اب نات وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم کرے ختم نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے افلم السماء فوقهم تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کیسا بنے گا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے مزین نہ کتنا اسے مزین کر دیا ہے ممال عام فروج اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرانومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے کسی رکھنے کا کیا سوال بلر کا مدد نہ اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا والنا فیحا رواز کیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے علم طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے کیا اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں وبالہ من فروج و لم کا بدل رہا والنا پیا ومبتنا محمد من پیاہ غوجم بہی ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی تب سے رقم و ذکر یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے دیکھو کھول آ زمین دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابڑتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات کو دیکھو افلا جم ضرور اگلا لبل ہے کہ فخو لے وہ لوائے وہ لالوسے وہ لفظ تب سے رتن یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں بس ذکر اور یہ یاد دہانی بھی ہے نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے خالق ان کا ان کا بنانے والا ان کا مصور اللہ المصور لہو لسما ہوسلہ تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں لیکن عبد لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو وہ جو میں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی روح مری نہ ہو تب تو یہ تمام چیزیں جو ہے مفید ہوگی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا اگر فطرت مر چکی ہو مست ہو چکی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ میں سما ماں مبارک اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر گیا تو یہ پانی بارش کی بارہ رحمت جو ہے یہ مام مبارک کا ہے زمین کی روئدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے تو احمد میں جناتی محبت حسین تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں اب دیکھیے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب جنات اسے کہتے ہیں باغات درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے وہاں کوئی اب نرف باقی نہیں رہتا یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے نہیں حسین تو وہ در حقیقت حب الحسین اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی وہ نقل آباد قاتل رہا تر النزیز اور ہم نے ایسے کھجورے پیدا کر دی ان کے درخت سے بہت لمبی لمبی ہے اونچے اونچے ہیں لہا تل النزیز ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجورے ان کے اندر لگی ہوئی رسک لیے بعد یہ سب کچھ بندوں کے لیے رسک کے لیے ہم نے بنایا بہی بلدتم میں تھا اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے کزال کل خروج اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے جیسے کھیتی نکل آتی ہے پہلے کوئی آسار نہیں تھے بارش ہوئی کھیتی نکل آئی گھاس ہی ہو گئی چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں گھاس آ گئی کہاں سے آ گئی زمین میں تو تھی نا پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے تم سب ہو گئے وہیں پر تمہیں بس نکالنا ہے ہمارا نکالنا ہے کل زما تب لہم قوم نوہی و ساب و سمود اب سمود یہاں امبا رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا جٹلایا ان سے پہلے نور کی قوم نے اصحاب الرس نے کنویں والوں نے سمود اور سمود کی قوم نے وہ آدم اور قوم آد نے وہ فرعون اور فرعون نے وہ لوت کے بھائیوں نے اصحاب العقت اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے وہ قوم و تمبا صبح ہم پڑھ چکے ہیں کل یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا سب کل کا زبر رسول افاق کا بھائی سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری میری وعید کے میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے ان پر عذاب آئے افاہی نا بالخل تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے آدھی آ گئے ہیں لم یا یا کے ہن یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے وہ کہ ہماری ساری جس کو میں انگریزی میں میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں اف آئی نہ بلخل کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں بل ہوم فی من خلق جدید ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بلا دیا جائے گا ملکت خلق نہ انسان اب مات وسلے سو گئی نفسو ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا قوت شر وہ نفس ہے ان نفس نفسلا مار تم بسو تیر پارے میں ہم نے شروع کیا ہے پڑھی ہے وہ ماں ابر گئے ان نفس امن نفسلا مار تم بسو تو انسان کے اندر بھی ایک دائی خر ہے ایک دائی خیر ہے کیا ہے نفس یا فرائڈ کی اصطلاح میں اور خیر کیا ہے روح جس کا مسکر ہے قلب وہ بلندی کی طرف رفاٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے انسان کو اس کو فرائڈ نے دیکھا تو صحیح ہے آبزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے اگرچہ اس اس نے ایکسپلینیشن کی ہے توجہ جو کی ہے وہ غلط ہے ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنسدان اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے آبزرویشن ہے بھاگ دوڑ ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے تو عالم خلق کے بارے میں تو واقعہ ہی انہوں نے علم کا اتنا بڑا بار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے انسان کے لیے لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسا اندازی کرتا ہے براہ اقرب اکڑب اور من حبل الورید اور ہم تو اس سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے ذات باری تعالی کا لیکن یہ کہ اتصال بے تقیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قربی ہم نہیں جان سکتے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارک نماکم تم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو سو طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بات تک ہے یہ عالم امر کی ہے تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خرم کی چیزوں کے لیے ان سم اول بسر اول فواد تین چیزیں کافی ہیں تحقیق کرو تفتیش کرو آبزرو کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو یہ کرتے جاؤ لیکن عالم امر کی بات جو وہی سے بتا دی گئی بس وہ اس کی زیادہ نیند میں زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ہے وہ ہماری لگے جان سے بھی قریب اس القل متلقیان انل یمیر میر وانی شمال قریب جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہے یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس نے دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں گرامن کاتبین کا دائیں اور بائیں موجود ہیں الفظ لدہ رقیب سے جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ مستعد ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ ظاہر بات ہے کوئی قلم سیاہی پنسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا سر یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں تو کوئی غلطی نہیں اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں بجاج سکر موت بالحق اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کو اقرار ہے بالحق ظال کا ماتون تمل ہوتا ہی یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے بڑی نفسیات کی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتحاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آساد لے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے جانا تو یہاں ہے آج ہم اسے چھوڑ کل ہم نہیں جانا ہے اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے معاملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آدمی بھول جاتا ظالے کا ماتون تمین ہو تحید اسی اسی کو تم چاہتے تھے اس سے ذرا دور رہو اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو من و سور پہلے وہ قیامت سورا کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے سکرت الموت سکرات الموت نزا کا عالم اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت پوری دنیا کی جو موت آنی ہے وہ نوفے کافی سور سور میں پھونکا گیا یا جائے گا کا یوم الوعید یہ ہے مادے کا دن وجات کل نفسی ماہ سائکم و شہید اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا رہا اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا شہید وہ ہوگا اس کے پاس امال نامہ ہے لقت کن تفی غفلت امن میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا لقد کن تفی غفلت امن بھاگا فکشف نہ آنکھ کا بسر کر یوم حدید تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے اٹھا دیے آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے ہر شے نظر آ رہی ہے اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے جو پہلے غیب میں تھے جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں ین غالب الکتاب لا رہے وفی حد متقیب البین الغ آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے تمہارا امال نامہ جو ہے دوسرے کے فائلیں جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں مالت عقید اور کہے گا اس کا ساتھی میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جیسے داخلی قوت شر ہے نفس شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے نفس میں اختیار پیدا کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو دائی خیر ہے تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں نانو اولیا کم فی الحیات دنیا مفیل آخرا سورہ حامی مسجدہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے نہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے وہ دیتے تھے کوئی نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت کی تم نے بڑا اچھا کیا تم نے کون وہ فرشتہ نظر نہیں آئے گا وقال کریم وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر خاضا مال ادیا پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا جو میری کسٹڈی میں تھا جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا اور وہ تھا وہ حاضر ہے اللہ فرمائے گا القیافی جہنم جہنما کل لط جھونک دو جہنم میں سب جو بھی نا تھے اور جو بھی مخالف تھے اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی منا خیر جو خیر سے روکنے والا محترم حد سے بڑھنے والا مرید شکوک و شبہات میں مطلع رہنے والا اللہ جعل مع اللہ الہ آخر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا فالقیا ہو پھر آزادی شدید تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں اب اس کے لوگ سے کھڑے ہوں گے وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا کالا ہری نو بنا ولاکن کانا فی ضلال بعید وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر اللہ تخت سم الدیا وقت قدم کو میلے کو ملوائی اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑو مت جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں سارا انتظار کا حق میں نے ادا کر دیا جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی وہ ہم دیکھا ہے ہیں سورہ احقاف میں جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داغی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے ماں یو بندن کو گیا میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی میرا قانون میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا ومان اب اللہ میں اپنے بندوں پر سب کرنے والا نہیں ہوں یوم نقول اور جہنم حلیم تراتے جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو تیرا پیٹ بھر گیا حل مزید وہ کہیں گے نہیں اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی خوشحالی ہے اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے وہ عزل فتح جنت المتقین غیر بعید اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقوا کے جو ان سے دور نہیں ہوگی ہاضامات گنا ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا نکل اموابن حفیظ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی ان عرب المان انسان ہم نے اپنی روح پھونکی دی تم نے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اللہ اللہ کلب سلیم وہ تو انہوں نے حفاظت کی من خشی الرحمان ابل غیب جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بن دیکھے وہ جا قلب منیب اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم قلب منیب اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں ادخلوہا بسلام داخل ہو جاؤ بس جنت میں سلامتی کے ساتھ ذالک یوم اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا ما ماشا نفیہ و لدینا مزید ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے تین بدل یہ یہ قرآن کی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کی ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں دائیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول آتا ہے ایک ایک یوں سبز یہ کہ جذب کے عالم میں ایک روز ذکری ہے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک تندیل مشل کہ رابعہ چلی کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں بھی ہوتے جو آیا نا جو وجہ دورا انہیں اللہ کی رضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے وجہ تو وہ لوگ بھی ہوں گے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے مال آئے یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورج سجدہ میں آ چکا ہے فلاں تالم کوئی شخص نہیں جانتا فلا تالم نفس معاف یا نہ ہو آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے لہما عشا شاہا و لدینہ لدینا مدینہ کتنی ہی مل کر ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح نقبو نقب نقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں حل میں محیث لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کے جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی ان کا ذکر من کا نہ لہو بو یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے دو طرح کے لوگوں کے لیے لمن کانا لہو قلب جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دل زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے قلب سلیم ہے مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی ابھی ہم نے شاہ میں بھی وہ آئے تو سنی ہے سورہ نور کی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر نپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخم و بے حراس رقمہ مغراب حیات تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوہے قلب پر نقش ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی کہ ہم آہنگی ہے اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورٹڈ نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے و چوبند ہے بیدار ہے تو وہ تو وجہ سے قرآن کو دقت سے پڑھ رہے ہوتے اتنی ہم آہنگی تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور دو کی ضرورت ہی نہیں جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پالیوشن ہوتی ہیں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او او کا لفظ آیا یہاں پر لمن کان لہو قلب او القسم وہو شہید یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریب کے نظر کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی وہ یا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے ان نفی خلق الذين يذكرون الله اللہ وقعودا اللہ قیام ويتفكرون في خلق سماوات والارض آبزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے تدبر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمت اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے مفکرین ہے تو وہ ذکر کی نظر سے نہ ہے کتابیں لکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفسیریں آج کل تو کیا کہہ رہا ہے کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں ذکر سے نہ دوسری طرف داخلین ہے وہ فکر سے نہ آشنا ان کو غور و فکر سوچ بچار دنیا کا مطالعہ اس سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے گاڑی کیسے چلے یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیزمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہ شاہی است قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن گیا تو کیا ہے وہ لومڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقر قرآن اصل شاہن شاہی جس کو فقر قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں فکر را کامل ندی دم جز فکر فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو یہ طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے اس کی قدورتیں دور کر لیجئے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعقد ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے نورا نور نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں ان نبیزہ لکھل کانا لہو قلب او القسم آ شہید عام طور پر لوگوں نے اس او کو واو بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ یہ دو اپروچز مختلف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں او ہے بالکل خلق نے بہن ہوں پر فیصد اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے ماں بہن ہے پیدا کیا چھ دنوں میں وما مسنا میں لغوب ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے جو تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے وہ نبی تو تھے نہیں تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئی تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور ساتویں دن اس نے آرام کیا تھک گیا تھا نا یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ میں ساتواں دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں اور اس کی نفی کر رہا ہے وہاں مسئلہ لوگوں بھائی کوئی تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی ہے پسبل آرام آ یا تو اے نبی آپ صبر کیجیے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سب بحمد رب رب قبل طلوع شم سے وہ قبل غروب اور اپنے رب کی تصویر و تحمید کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ ابتدائی چار سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا وہ تو گیارہویں سال میں جا کے بنا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب معراج ہوا ہے آپ کا نراج میں یہ پانچ وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تو یہی ہے صبح و شام اللہ کو کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے اور دو تہائی یا تہائی کم سے کم ایک تہائی سب وہ علیحدہ نظام تھا تو قبل کلوئی شمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل غروب والی نماز ہماری اصل کی نماز بن گئی یہی بات ہم سورت آہ میں پڑھ چکے ہیں قبل قلوئی شمس و قبل غروب ہا ومن اللیل فسبے ہو اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تکلیف بیان کرو بعد بارہ سجود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کچھ تھوڑی سی تصویر کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد تصویر فاطمہ ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس سے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر بس سمے یوم یوناد المناد میں مکان قریب اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان چندری آ رہا ہے بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس پاگل موت ہوگا یہاں دوسرے کا ذکر ہے یوم میسماؤ صحت سوہ قبل حق جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ ظال کا یوم الخروج یہ ہے اب نکلنے کا دن و نمیت ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں ویلین المسیح جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا ہوتا ہے یوم الارض ہوں سرا جس کو اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر ظال کا حشر یسیر یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نہنو عالم و بیما نبی ہم خوب جانتے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں شاعر ہیں شروع کی جو باتیں تھیں مما انکالم بجبار ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ نے حق کی طرف لے آئے تذکر بال قرآن من یخاف ہو گئی بس تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حص جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجیے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے امداد قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے بارک اللہ علی القرآن عظیم و نفالی ویات ملایات و ذکر حقیقت